حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے انبیاء اکرام علیہ مسلاۃ وسلام سے مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کے مختلف حصے بیان ہوئے ہیں ہر صورت کے سیاق اور سباق کی مناسبت سے اس صورت میں انتہائی اختصار کے ساتھ اول سے لے کر آخر تک بیان کر دیا ہے ان چند آیتوں کے اندر جو اتنا مفصل سورہ عراف میں پھر سورہ یونس میں سورہ تاہا میں سورہ شعراء میں سورہ قصص میں سورہ زخرف میں اور ان صورتوں کے علاوہ بھی بہت ساری صورتوں میں مختلف قصہ کے پہلو بیان ہوئے ہیں ان سب کو ان چند آیتوں کے اندر انتہائی ایجاز کے ساتھ بیان کیا گیا گزشتہ درس میں اس نقطے پر ہم پہنچے تھے کہ فرعون کے سامنے جب موسا علیہ السلام نے دعوت پیش کی جس کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا جس نے بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا اس صورت میں قرآن کہتا ہے کہ ادھا بلا ان نہ فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا باغی ہو گیا ہے سرکش ہو گیا ہے ایک طرف اس نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے بندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اپنے اقتدار کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنے علوب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے مختلف ٹولیوں میں مختلف گروہوں میں مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور دوسری طرف خود الوحیت اور ربوبیت کا دعوے دار تھا کہ الہ میں ہوں میں اپنے علاوہ تو کسی اور کو الہ نہیں جانتا اور رب اعلیٰ تو میں ہی ہوں سب سے بڑا رب جو ہے وہ میں ہوں تو یہ اس کی سرکشی تھی یہ اس کی بغاوت تھی کہ کائنات کا جو حقیقی الہ ہے حقیقی رب ہے اس کے مقابلے میں اس نے خود اپنی الوحیت اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا موسا علیہ السلام نے اسے کہا کہ حل کا علا انتظک کیا تو اپنا تزکیہ چاہتا ہے اور یہاں تزکیہ یوں سمجھیے کہ اسلام کے مترادف کے طور پر بھی ہے تزکیہ کیا ہے تزکیہ اپنے آپ کو باطل عقائد سے اور فاسد اعمال سے پاک کرنا اور صحیح عقائد اور سال اعمال کا اپنے آپ کو خوگر بنانا <clears throat> تزکیے کے اندر دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں تخلیہ بھی اور تحلیہ بھی ایک طرف جو جس طرح زمین ہے کہ زمین میں زمین کو پہلے جھاڑ جنکار سے پاک صاف کرتے ہیں صاف ستھرا اس کو کرتے ہیں تاکہ وہ رو عیدگی کے قابل ہو جائے اگر اسی طرح زمین پر جو ہے وہ جھاڑ جنکار اگی رہے اور پھر اس میں آپ دانے جو ہیں وہ بکھیر بھی دیں تو وہ فصل جو ہے وہ نشو و نما نہیں پائے گی اس کے لیے پہلے زمین کو جو ہے وہ پاک صاف کرنا ہوتا ہے اموار کرنا ہوتا ہے جھاڑ جھنکار اس کی دور کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے دانے بوئے جاتے ہیں اور پھر فصل جو ہے وہ نشو و نما پاتی ہے لہلاتی ہے سر سبزی اور شادابی آتی ہے قلب کا بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ قلب سے پہلے جو باطل عقائد ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے کفر ہے شرک ہے نفاق ہے پھر جتنے رضائل ہیں ان سے قلب کو پاک کرنا اور اسی طریقے سے اعضاء و جوارے کو جو ہے وہ فاسد اعمال سے پاک کرنا یہ تخلیہ ہوتا ہے خالی کر دیں چیزوں سے اور پھر ان کو مزین کریں قلب کو جو ہے صحیح عقائد سے کہ قلب کے اندر جو ہے وہ بس توحید ہو شرک جلی اور خفی سے پاک ہو وہ ایمانیات ہوں جن کی دعوت انبیاء کرام علیہ مسلات وسلام دیتے ہیں وہ عقائد صحیح ہے اور وہ اعمال ان سے اپنے آپ کو آراستہ کریں جو وقت کا نبی جو ہے وہ بتلا رہا ہے ہے اندر یہ سب شامل تو دعوت یہ تھی کہ تو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جن گندگیوں میں تو لتھڑا ہوا ہے جن نجاستوں سے میں تو آلودہ ہے ان سے تو پاک ہو جائے واہدیہ کا الا ربی کا فتح شاہ اور میں تجھے جو تیرا حقیقی رب ہے اس کا راستہ نہ بتلاؤں تاکہ تیرے اندر ڈر پیدا ہو اس کی خشیت آئے اب اس کے اندر بھی اس آیت کے اندر آپ غور کریں کہ تزکیہ تزکیے کے لیے ضروری ہے دو باتیں اور وہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت حق سبحان ہو کی معرفت ہو وہ اہدیا کا الا ربی کا سے مراد کہ تجھے ہدایت دوں تجھے وہ راستہ بتلاؤں جو تیرے رب کا راستہ ہے جس سے تو رب کو پہچان لے کے رب کون ہے رب کون ہے اور یہ بھی آپ سمجھیے کہ انبیاء کرام علیہ وسلام کی دعوت اور پھر اب وہ دعوت جو ہے اب یوں سمجھیے انبیاء کرام علیہ وسلام کی دعوت جو ہے اب قرآن کریم ہی کے اندر محفوظ ہے قرآن کریم ہی کے اندر قرآن سے باہر جو ہے انبیاء کی دعوت کو ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر تو ماننے والوں نے جب بگڑ گئے تھے تو طرح طرح کی چیزیں شامل کر لی تھی اب منسوب کرتے ہیں نسبت کرتے ہیں یہودی بھی جو ہے وہ تو رات کی نسبت موسا علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو تو رات دی اور نصارہ بھی جو ہے اناجیل کو لیکن اب جو ان کے پاس تو رات اور انجیل کا اب جس پر اطلاع کرتے ہیں جن کتابوں پر ان کتابوں میں اب تحریف ہو گئی ہے تحریف معنوی بھی ہے تحریف لفظی بھی ہے کمی بیشی بھی ہے یعنی ان کے مضامین کو کم بھی کر دیا گیا ان کے اندر اضافہ بھی کیا گیا ان میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں اس لیے اللہ تعالی کی معرفت یا انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کی دعوت اب اس کا ماخذ اور مستر جو ہے وہ قرآن کریم ہی ہے قرآن کریم ہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں تو قرآن کریم کی جو خاص بات ہے یاد رکھیے جب یہ بات کی جاتی قرآن کریم کو تو سارے انبیاء کرام علیہ مسلاط والسلام نے اللہ کا تعارف ایسا ہی کروایا ہے یاد رکھنا اللہ کی معرفت حاصل ہو اللہ کی معرفت اس کے لیے صرف سلبی انداز سے کام نہیں چلتا ہوتا صرف سلبی انداز سے سلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ یہ نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی محبت پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے ایجابی جو ہے نا ہے سے محبت پیدا ہوتی ہے سلبی کا قرآن کریم نے بس اتنی بات کر دی ہے تنظیے باری تعالیٰ کے لیے تاکہ آپ اللہ کو مخلوقات پر کہیں قیاس نہ کرتے رہیں کہ لئی سا لیے وہ نہ کسی چیز کے وہ مشابہ نہ کوئی چیز مخلوقات میں کسی پر آپ اس کو کیاس نہیں کر سکتے بس اتنی بات کافی ہے اصل وہ سنتا ہے لیکن اس کو انسانوں کے سننے پر جائے وہ قیاس نہ کریں وہ دیکھتا ہے لیکن اس کے دیکھنے کو انسانوں کے دیکھنے پر قیاس نہ کریں مخلوقات میں کسی کے وہ مثل نہیں ہے دیکھتا ہے اور جس کسی کو بسارت ملی ہے اسی کی عطا ہے لیکن اس کے دیکھنے کو کسی مخلوق کے دیکھنے پر قیاس نہ کریں ہم تو دیکھنے میں اس آنکھ کے محتاج ہیں آنکھ کے بغیر تو ہم نہیں دیکھ سکتے اور آنکھ ہو بینائی بھی ٹھیک ہو گپ اندھیرا ہو روشنی نہ ہو تب بھی نہیں ہم دیکھ سکتے تو ہم تو دیکھنے میں آنکھ کے بھی محتاج ہیں اور ہم دیکھنے میں روشنی کے بھی محتاج ہیں ہمارا دیکھنا تو ایسا دیکھنا ہے محدود تو اپنی جگہ پر یہ بہت محدود ہے ہمارا دیکھنا بہت باریک ہو تو ہم اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے اور بہت بڑی چیز ہو تو ہم اس کو بھی اپنے دیکھنے کے احاطے میں نہیں لا سکتے محدود تو ہے لیکن پھر ہم اپنے دیکھنے میں بھی محتاج ہیں آنکھ کے محتاج ہیں جسم ہے آنکھ تو جسم ہے جسم تو ایک مادی چیز ہوتی ہے اور خارج میں ہم روشنی کے محتاج ہیں روشنی خود مادی چیز ہے مادہ ہے گپ اندھیرا ہو تو کسی کی بینائی کتنی تیز کیوں نہ ہو کیا دیکھ سکے گا تو اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے دیکھنے کو انسان کے دیکھنے پر کیا اثر نہ کریں وہ کسی چیز کی مثل نہیں ہے ہم سننے میں بھی محتاج ہیں کانوں کے ہوا کے اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے تو سلبی طور پر تو بس اتنی بات جو ہے وہ بتا دی کہ لئی سا کا مسلی شہی لیکن سلبی طور پر بیان کرنے سے صرف محبت نہیں پیدا ہوتی تھی تنظیح تو ہے تنظیح کے لیے کہ اللہ منزہ ہیں اللہ کی پاکی ہے متنزی کہ کہیں آپ ان کو مادیات پر مخلوقات پر کیاس نہ کرتے رہے جس طرح ہر دور میں بگڑے ہوئے مزاحب کے پیروکاروں نے کیا ہے کرنے ہی کی وجہ سے شرک وجود میں آئے ہیں شر کی مختلف صورتیں وجود میں آئی ہیں دیوی دیوتاؤں کے پورے پورے خاندان اور پورے پورے شجرے جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں سارے کی وجہ یہی ہے نا کہ مخلوق پر جو ہے کیاس کیا تو اللہ تعالیٰ تو منزہ ہیں پاک ہیں اس سے تو تنظیم تنظیم نے تو شرک کی تمام صورتوں کی جڑ کاٹ دی نا کیا اب اس کی کوئی تمثیل نہیں ہوگی اس کی کوئی تجسیم نہیں ہوگی اس کی کوئی تشبیح نہیں ہوگی اس کی کوئی صورت نہیں بنائیں گے لیکن محبت کے لیے اللہ تعالیٰ جو الہ ہیں اللہ تعالیٰ جو رب ہیں تو اس کے لیے اس کی ایجابی صفات پھر قرآن کریم نے ایجابی صفات بھی بیان کی ہیں قرآن کریم کے اندر کثرت کے ساتھ تو ایجابی صفات ہیں کہ وہ کیا ہے وہ الرحمان ہے وہ الرحیم ہے وہ الکریم ہے وہ الغفور ہے وہ القدیر ہے وہ الخبیر ہے ایجابی صفات هو الله الذي لا اله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 ہوگی مخ... یہ کسی اور کسی غیر کے لیے ایسی چیز بھی ہو سکتی محبت بھی جو ہے وہ اپنی انتہا کو ہو اس سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ ہو اور اس سے بڑھ کر کسی کی بڑائی قلب کے اندر نہ ہو عظمت نہ ہو دونوں باتیں بڑائی بھی ہو اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والا بڑائی والا نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی محبت کیا جانے والا بھی نہیں ہے یہی الہ ہوتا ہے اصل میں الہ الہ اصل الہ کے معنی جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر عظمت والا کوئی اور نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے یہ دونوں باتیں جب شامل ہوتی ہیں تو یہ جو وہ بندگی ہے نا یہ ہے وہ عبادت جو انبیاء کرام علیہ مسلط وسلام جس کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک طرف اس کی عظمت قلب کے اندر ایسی جاگزی ہو کہ اس سے بڑھ کر کسی اور کی بڑائی اور عظمت نہ ہو اور پھر جو محبت اس سے ہو پھر کسی ماں سوا سے ویسی محبت نہ ہو یہ دونوں باتیں جب ہوتی ہیں تو یہ عبادت ہے یہ عبادت وہ عبادت نہیں ہوتی یاد رکھنا کہ جو آپ ایک حاکم کی اطاعت کرتے ہیں حاکم کی اطاعت کے لیے محبت تھوڑا ہی ہے کہ محبت ہونا ضروری ہے کسی حاکم حاکم اور محکوم کا جو تعلق ہوتا ہے آقا اور نوکر اور غلام کا جو تعلق ہوتا ہے یہ سمجھے ذرا جی۔ ہم بعض اوقات ایسی مثالیں دے دیتے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالی ایک نوکر ہے ایک اس کا مالک ہے نوکر اور مالک کے درمیان ضروری تھوڑے ہی نوکر مالک سے جو ہے محبت بھی کرے لگا بندہ جو ہے وہ اس کی باتیں مانتا رہے گا مجبوراً بھی مانتا رہے گا ضرورتاً بھی مانتا رہے گا نا لیکن ضروری ہے کہ وہ اسے محبت کرے نفرت بھی کر رہا ہو دل کے اندر نفرت ہو اور سر بھی چکائی ہوئی ہو صبح شام جو ہے وہ اس کی خدمت کر رہا ہو کام کر رہا ہو لیکن دل میں جو ہے وہ اس کے خلاف صف نفرت ہو اور کہ بس مجبوری ہے نوکری کرنی پڑتی ہے بات ماننی پڑتی ہے محبت ہونا تو ضروری نہیں ہے یہی حال ہے وہ حاکم اور محکوم حاکم ہے کوئی محکوم ہے رعیت ہے ٹھیک ہے وہ اس کی باتیں مان رہا ہے جو حکم دے رہا ہے وہ بجا لا رہا ہے لیکن ضروری تو نہیں کہ محبت ہو حاکم کے ساتھ اس کی اللہ تعالیٰ کا جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے وہ تعلق ایسا ہو کہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی عظمت قلب کے اندر نہ آئے اور اللہ سے بڑھ کر کسی ماں سوا کی محبت بھی قلب کے اندر نہ ہو یہ جو عبادت ہوگی اس عبادت کے اندر تو اخلاص ہوگا انابت ہوگی خضو ہوگا خوشو ہوگا ایک ایسا تعلق ہوگا جس کے اندر قلب کو ایک عجیب کیف اور سرور جو ہے وہ محسوس ہوگا اور خود جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ فدا ہو رہا ہوگا وہ نشاور ہو رہا ہوگا وہ اس پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوگا اپنی ہر چیز قربان کر دینا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھے گا یہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت تو معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محض سلبی صفات بیان کرنے سے نہیں ہوتی ایجابی صفات بھی بیان ہوں گی تب اللہ کی معرفت حقیقی معرفت آتی ہے اور جب اللہ کی معرفت آ جاتی ہے تو پھر وہ خوف آتا ہے فتح شاہ پھر اللہ سے ڈرتا ہے خشیت پھر اللہ کی آتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کیا جانے والا نہیں ہے پھر یہ خشیت کیسی ہوتی ہے کہ بڑا بھی وہ ہے اور محبوب حقیقی بھی وہ ہے نا یعنی یہ جو معبود ہوگا یہ محبوب بھی ہوگا معبود کا محبوب ہونا لازمی ہے اگر وہ محبوب نہیں ہے تو ایسی عبادت کہاں جو ہے وہ قابل وہاں تو کہا گیا کہ ولزین آمنو اشد تو آپ بتائیے حاکم اور محکوم کا تعلق محکوم کے لیے حاکم کا محبوب ہونا کہاں ضروری ہے کہ وہ اس کا محبوب بھی ہو یہاں تو محبوب ہونا اصل ہے ولزین و شد و حب اللہ محبت کے اندر جو ہے وہ انتہائی اشتداد ہو تو یہاں تو ساری خشیت اور خوف بھی اسی لیے ہے کہ کہیں اس کی نگاہ التفات جو ہے وہ مجھ سے پھر نہ جائے اور میں اس کی نگاہ التفات سے کہیں گر نہ جاؤں محروم نہ ہو جاؤں یہ خوف ہوتا ہے یہ خشیت ہوتی ہے اور جب اس کی معرفت ہوتی ہے اور پھر اس کی معرفت کی وجہ سے خشیت پیدا ہوتی ہے تو یہی خشیت تو آدمی کا تزکیہ کرتی ہے یہی تو تزکیہ کرتی ہے تزکیے کے لیے یہ ضروری ہے تو موسا علیہ السلام کی یہ دعوت تھی یہ دعوت فرعون کے سامنے دی میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا ذرا غور کیجیے گا کہ فرعون اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا اور موسا علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے فرعون کی نظر میں وہ قوم کیسی تھی اور موسا علیہ السلام جس طریقے سے مصر سے مدین کی طرف گئے اور مدین سے اب واپس آ رہے ہیں تو فرعون کے دربار میں پہنچ رہے ہیں اور فرعون کے سامنے دعوت رکھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ پیغمبر کا قلب ہے پیغمبر کا قلب پیغمبر کے قلب کو بھی جو ہے وہ کسی کے قلب پر جو ہے وہ قیاس نہیں کر سکتے پیغمبر کا قلب کیسا ہوتا ہے کیسا قلب اب اس نے جس وقت فرعون کے دربار میں موسا علیہ السلام نے حقیقی رب کی طرف دعوت دی تو فرعون نے کیا کہا کال علی منہا لاکست اپنے ارد گرد درباریوں کو کہنے لگا سنتے ہو موسا کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اس نے دھمکی دی دھمکی کہ میرے علاوہ اگر کسی اور کو الہ سمجھا تو موسا جو تجھے جیل خانے کے اندر جو ہے وہ جانا پڑے گا میرے علاوہ کسی اور کو لاجا المسجونین جیل خانہ کے اندر موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ میرے پاس کھلم کھلا دلیل ہو روشن دلیل موجود ہو میری نبوت کی میری رسالت کی کہ میں اللہ کی طرح سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں الفات نہیں ان کو نہ یقین آگے سے لے آؤ پھر کون سی دلیل ہے تمہارے پاس فال کا آسا فیضا یا صوبان مبین و نازا سوبان فیضا یا بیضا ناظرین بڑے دربار کے اندر لاٹھی پھینکی سانپ بن گیا ہاتھ بغل سے نکالا سورج کی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہے اب یہ تو نہیں اس نے مان لیا اب ذرا قرآن کا وہ بیان بیان سنیے سنیے گا گا وہ کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا نا قوم سے مخاطب کیا فحشر فنادا قرآن تو کہتا ہے نا فحشر فنادا یہاں قرآن کہتا ہے فارا بڑی اختصار کے ساتھ فارا آیت القبرا موسا علیہ السلام نے بڑی نشانی دکھائی اس لیے کہ موسا علیہ السلام کی یہ نشانی آسا جو ہے یہ کئی نشانیوں کا مجموعہ ہے کئی نشانیوں کا مجموعہ ہے اسی کو فرعون کے دربار میں پھینکا اجدا بن گیا اور یہی جو ہے کہ جب جادوگروں کے سامنے پھینکا تو ان کا جادو نکل گیا اور یہی جب دریا پر مارا تو راستے بن گئے اور پتھر پہ مارا یہی ایسا تو چشمے جاری ہو گئے پانی پہ مارا تو خشک ہو گیا پتھر پہ مارا تو پانی بن گیا چشمے جاری ہو گئے کئی نشانیوں مثلیہ السلام نے دکھائی لیکن قرآن کہتے و آسا تو تقسیب کی جھٹلایا اور نافرمانی کی پھر اس نے سما ادبارا یس آ پیٹ پھیری اور موسا علیہ السلام کے خلاف اس نے کوشش شروع کر دی اپنے پہلے تو درباریوں سے کہا درباریوں سے ارد گرد جو بیٹھے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے خریدا کم بسحر ہی فمادہ تامرون یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل بوتے پر تمہاری زمین سے تمہیں نکال کے خود حکمران بن جائے گا تمہارا کیا مشورہ ہے یہ تمہارا ملک قبضہ کرنا چاہتا ہے تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یخرجکم من ارضکم تمہاری زمین سے تمہارے وطن سے تمہارے ملک سے تمہیں نکالے یہ چاہ رہا ہے اپنے جادو کے بل بوتے کو تامرون تمہارا مشورہ کیا ہے درباریوں سے مشورہ کر رہا ہے رب اعلیٰ صاحب رب صاحب جو ہے مشورہ کر رہی ہے رب ہے اور مشورہ <laughs> ابھی تھوڑی دیر پتہ چل جائے کہ رب کی حقیقت کیا ہے الہ اور رب کی کیا حقیقت ہے رب کون ہوتا ہے اللہ کون ہوتا ہے تو مشرق کر قالو ارض و خا و ارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار عظیم فجمع سحر کریم یقاد یوم معلوم درباریوں نے کہا کہ اس کو اس کے بھائی کو تھوڑی دیر مولو دو اتنے میں جو ہے وہ اپنے ہرکارے بھیجو سارے ملک مصر میں جادوگر ہمارے ہیں ہمارے جادوگر تھوڑے ہیں ساروں کو جمع کرو اور جمع بھی ایسے دن کرو یوم الزینہ دوسری جگہ ہے سورہ کہا میں جو عید کا دن ہے جشن کا دن اس دن جمع کرو نا ساروں کو تاکہ ساری پبلک بھی دیکھے اور پبلک کے سامنے جو ہے وہ نظارہ ہو ساروں کو بلا لو اور پبلک کی بھی کہہ رہے ہیں کہ سب آ جاؤ اور سب جمع ہو جاؤ سب دیکھو کہ یہ جو جادو کے بل بوتے پر ہمارے ملک سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں اور ہمارے اقتدار پر جو ہے وہ خود قابض ہونا چاہتے ہیں دونوں بھائی ان کو پھر ملک کے مصر کے ہمارے جتنے جادوگر ہیں دیکھو کیسی شکست دیتے ہیں اس کا نظارہ بھی دیکھو گے تاکہ سب کے لیے جو ہے وہ یہ عبرت کا سامان بن جائے کہ آئندہ کسی کو یہ ضرورت نہ ہو کہ ہماری ربوبیت کے مقابلے میں اور ہماری الہویت کے مقابلے میں کسی اور الہ اور کسی اور رب کی طرف وہ دعوت دے اب جمع کرتا ہے جمع کرنے سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خطاب کرتا ہے اس خطاب پر ذرا غور کیجیے گا خطاب کیسا کیسے پھر فرعون فی قوم ہی کالا یا قوم اے ہم وطنوں ہے نا عزیز ہم وطنوں قوم علیہ سلی ملک و مصر و حاضر انہار تجری الانہار اے میری قوم کیا تم جانتے نہیں ہو تمہیں معلوم ہے نا کہ یہ ملک مصر جو ہے یہ کس کا ہے بادشاہت کس کی ہے میری بادشاہت نہیں ہے میری بادشاہ تم دیکھ نہیں رہے ہو اور یہ سرسبزی اور شادابی نہریں جاری ہیں ہر طرف جو ہے مصر میں مصر کی سرسبزی اور شادابی تو ضرب المسل تھی سلی ملک و نار افلا تم سرون دیکھتے نہیں ہو یہ کس کا آگے ذرا دیکھیے قرآن کا بیان اللہ اکبر اچھی عجیب و غریب قرآن کا سوکھ ہے نا جو دائمی کتاب ہے نا دائمی کتاب کسی دور کسی خاص دور کے لیے تو ہے نہیں کالا نہ انا خیر من ولا کیا آج بھی لیڈر یہی نہیں کرتے ہوتے اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور فریق مخالف پر جتنا کیچڑ اچاڑ سکتے ہیں تو کیا کون سی کس کمال پر پہنچی ہے جمہوریت بڑی کمال پہ وہ فرعونی فرعونی روایت ہے اس کے علاوہ کیا ہے تو شیطان اس کا بھی جو ہے وہ سرپرست ہے شیطان ان کا بھی سرپرست ہے شیطان نے تو مولت مانگی ہے نا وہاں سے پہلے دن سے مولت مانگی ہے نا اب قیامت تک ہے اس وقت بھی وہ موجود تھا آج بھی وہ موجود ہے فرعون کا بھی سرپرست وہی ہے اور ان جمہوریت کے علم برداروں کا بھی سرپرست وہی ہے نا ان کی طرف بھی وہی وہی کرتا تھا غبی وہ بھی تھے غبی یہ بھی ہیں یاد رکھنا یہ یاد رکھ لینا کہ جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور کھلم کھلا نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف نہیں آ پاتا اس سے بڑھ کر کوئی غبی نہیں ہوتا اس سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں ہوتا بینات کا کیا مطلب ہوتا ہے دلائل ایسے دلائل ایسے براہیم کہ جن کا انکار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے انکار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے لیکن یہ خبی جو ہے پھر بھی انکار کر رہا ہوتا ہے نا اپنی غباوت کی وجہ سے کی وجہ سے اپنی حماقت کی وجہ سے اس لیے ہوتے یہ سب خبی ہیں احمق ہوتے ہیں صفی ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ بتا رہا ہوں صفحا قرآن نے کہا ان کو صفحا یہ صفی ہیں صفی کا مطلب بے وقوف توحید کو چھوڑ کر توحید کو چھوڑ کر جو شرک اختیار کرتا ہے وہ صفی ہے صفی بے وقوف ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے وہ میں ابراہیم اللہ من صافیہ نفسا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے توحید ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے کیا پیغام تھا ابراہیم علیہ السلام کا توحید تو وہ میں ابو ابراہیم ملت ابراہیم اللہ نفسا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون رو کردانی کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت اور بے وقوفی میں مبتلا کیا ہوا ہے بس بے وقوف ہیں یا نہیں تو ہر دور کے مشرق بے وقوف ہوتے ہیں احمق ہوتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر یہ نقطہ آفرینی ہے کیسی یہ افکار یہ خیالات یہ نظریات کیسے شیطان نے وہی کی ہوتے <laughs> شیطان نے وہی یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ان یہ شیطان ہیں جو اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں لیو جاد وہ تم سے بحث مباحثہ کریں جھگڑا کریں تم سے اس کی بلبوتے پر ان کی ساری منطق ان کا سارا طرز استدلال قرآن شیطان کی عطا ہوتی ہے شیطان کی عطا ہوتی ہے اسی کی بنا پر جو ہے وہ کر رہے تھے تو فرعون کیا کہہ رہا ہے کالا یا قومی علیہ سلیم کو مصرا بحاج انہار تجری من تحتی افلا تم سرون ام انا خیر من هذا الذي هو مہینو ولا یقاد یبین میں بہتر ہوں انا خیر ساری جمہوریت کی دین یہی نہیں ہوتی اور کیا انا خیر من ہاد اللہ دی حکومت اور یہ لفظ کیا استعمال کرتا ہے فرعون مہین بڑا گھٹیا وہ تو گھٹیا ہے موسا کہاں یہ گھٹیا انسان صحیح طریقے سے بول بھی نہیں پاتا پا پاتا وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں میرے کارنامے دیکھو ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف یہ موسا جیسا باللہ من ذالک ذلیل اور گھٹیا انسان جو صحیح طریقے سے بول بھی نہیں سکتا وہ ہے اب آپ نے انتخاب کرنا دونوں میں سے کس کو دونوں میں سے کس کو کرنا انتخاب پبلک کو ہمیشہ بے وقوف بنایا جاتا رہا ہے چاہے دورے جمہوری ہو چاہے دورے ایک ہی چیز ہے یہ بھی پبلک بے وقوف ہے جس کی وجہ سے دونوں کو دو سمجھ رہی ہوتی ہے یہ دو ہوتے ہی نہیں ہے دو نہیں ہوتے ایک ہی ہوتے <laughs> آپ بتائیں جمہوری دو اختیارات آپ کے پاس ہے حماقت ہے پبلک کے پاس اختیارات ہیں تعریف تو یہی کی جاتی ہے نا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل ہوتی ہے لوگوں کی حکومت لوگوں کی حکومت لوگوں کے پاس اختیارات ہیں اختیارات لوگوں کے پاس ہیں بھائی کبھی بھی کسی دور میں بھی جو ہے پبلک کے پاس اختیارات نہیں ہوتے لیکن حکمران ہر دور میں جو ہے چاہے وہ عامر ہو چاہے سلطانیہ جمہور کا جمہور ہو دونوں پبلک سے ڈر ضرور رہے ہوتے ہیں ڈرتے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی ربوبیتیں اور الوحیتیں ہوتی مصنوعی ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہیں ہم ادا نہیں ہیں ہم رب نہیں یہ تو سمجھتے ہیں جانتے ہیں ابھی آ جائے گا دیکھیے کیسا آتا ہے جانتے تو ہوتے ہیں اس لیے پبلک پبلک تو پبلک ہوتی ہے نا کروڑوں انسان ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں انسان ہوتے ہیں وہ اکیلا ہوتا ہے وہ صرف اس شیطان کی سرپرستی کی وجہ سے پبلک کو اس نے بے وقوف بنایا ہوا ہوتا ہے اب ڈر ہر وقت رہتا ہے کہ کہیں پبلک پر میرا فریب جو ہے نا کبھی ظاہر ہو نہ جائے یہ ڈر اس کو لگا رہتا ہے چاہے جمہور اس کو لے کے آ رہے ہو جس طرح بھی ہو میرا موضوع تو اس وقت سیاسی نظاموں کا ہے نہیں لیکن سیاسی نظاموں میں تو ہمارے ہر طبقے نے غلط فہمی مبتلا کی ہے نا جس سے زیادہ اب بھی جس کے پاس اقتدار ہے وہ اس کو آپ نہیں دیکھتے جس کے پاس اقتدار ہے اس کو آپ دیکھتے نہیں ہیں نہ اس سے آپ کا رابطہ ہے صرف یہ ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا اب آپ کا رابطہ نہیں ہے اب پبلک بہت دور ہے اس سے اور وہ پبلک کی نظروں میں آتا بھی نہیں ہے اب اس کو ڈر بہت ہے اب اس کو خوف اور ڈر بہت زیادہ ہے پہلے سے اس لیے اب پبلک کے سامنے بھی وہ نہیں آتا اور وہ اپنی تشہیر بھی نہیں کرتا اور وہ رہتا بھی خفیہ ہے اب اب جو ہے یاد رکھنا آپ سمجھے یہ گیلانی ہو زرداری ہو خیرا یہ یہ تو سب جو ہیں وہ ایسے ہی سمجھیے نا کہ بدری تماشا جو ہے وہ نظر تو آپ کو یہی آ رہے ہوں گے سامنے نہیں آئے گا سامنے نہیں آئے گا لیکن ڈرتا ہر وقت ہے ڈر ڈر اس کو ہوتا ہے اس لیے کہ ایک طرف پبلک پبلک تو لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہوتے ہیں اب یہ دیکھو ذرا اس یہ بھی کیا کہہ رہا ہے پبلک کو جمع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کو ڈر کیا ہے رب تو اپنے آپ کو رب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے الہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ما علم تم من الہ غیری میرے علاوہ میں کسی کو الہ جانتا ہی نہیں ہوں انا ربکم العالی میں سب سے بڑا رب ہوں پھر بتاؤ پبلک کس خطاب کیوں کر رہا ہے قال یا قوم لیس لی ملک مصر واجل نار تجری من تحت الانہار افلا تبصرون امن خیر من هذا الذي ومعین ولا یکاد یبین فلولا الکی علی اسفرۃ من ذهاب او جاء معهم الملائکۃ مقترنین یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور رب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے جو کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب کا رب ہے جو ہمارے باؤ اباؤ اجداد کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے رب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اور اس رب نے مجھے جو ہے وہ بھیجا ہے تو پھر اس رب نے اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے ہیں اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج کیوں نہیں بھیجی ہے فلولا کی علی اسفر تم من ذہاب اوجا معام الملائک تو مقترنین پھر قرآن کا بیان سنیے نا قرآن تو کہہ رہا ہے الفاظ قرآن کے فاستخف قومہ فاستخف قومہ قوم کو اس نے بیوقوف بنائی دیا جا کے ترجمہ دیکھو قوم کو اپنے دام فریب میں لے ہی آیا لے آیا نہیں لے آیا یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے نا قرآن کریم نبی پاس اسلم کی بے ست سے تقریباً جو ہے بارہ سو سال قبل مسیح پہلے کی بات ہے قبل مسیح کی تو تین ہزار سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اس کو آپ بتائیے تین ہزار سال سے زائد عرصہ جو فرعون کر رہا تھا آج اگر لیڈر یہی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے پھر یہ ماننے میں کیا تعجب ہے کہ دونوں کا سرپرست شیطان ہی ہے بتائیے نا قرآن کہتا ہے فسط خفا قوم قوم کو بالآخر اس نے جو ہے وہ بے وقوف بنائی لیا قوم کو اپنے دام فریب کے اندر وہ لے آیا خفا قوم نے پھر اس کی اطاعت کی قوم نے ووٹ کس کو دیا اسی کو قوم نے اسی کو ووٹ دیا جمہور تو اب اس کے ساتھ ہے یا نہیں تو جمہور تو اسی کے ساتھ ہوئے نا قوم قرآن کہہ رہا ہے قوم نے تو ووٹ اس کو دیا ہمارے اور یہ جو پیمانے ہمیں بنائے بتائے جاتے ہیں حق اور باطل کے اور صحیح اور غلط کے جانچنے اور پرکھنے کے اس کے لحاظ سے قوم کس کے ساتھ ہے جمہور کس کے ساتھ ہیں جمہور تو فرعون کے ساتھ اور دلائل فرعون نے دیے قوم قائل ہو گئی قائل ہونے کے بعد ہے قوم اس کے سامنے جھک گئی موسا علیہ السلام کے ساتھ تو قوم نہیں آئی فستاح فکم ہوتا قومن فاسقین قرآن ہی کہہ رہا ہے قوم تھی بڑی فاسق فاسق کا کیا مطلب وہ چاہتی اپنی ہوا کی تابے داری کرنا چاہتی تھی موسا تو وہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں موسا علیہ السلام تو دعوت دے رہے ہیں وہی کی طرف اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور قوم بندگی کرنا چاہتی ہے ماننا چاہتی ہے باتیں کس کی اپنے نفس کی اور نفس کے راستے پر چلانا کون کون ان کو چلا رہا ہے وہ فرعون تو جس کو حق و باطل کا آپ معیار بتا رہے ہیں اس نے تو فرعون کو ووٹ دے دیا فاسقین اب ذرا قرآن کا بیان سننے یہ تو قوم ہے نا جمہور کس کے ساتھ ہو گئے فرعون کے ساتھ فرعون نے کیا دلیل دی ان کو میرے پاس ملک ہے میرے پاس ملک کے وسائل ہیں میرے پاس زراعت نہریں جاری ہیں یہ سب میرے اختیار میں ہیں اور دیکھ رہے ہو تم اور دوسری طرف موسا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں اور تو ہونا کیا صحیح طریقے سے بول بھی نہیں پاتا اور پھر کہتا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے اگر رب نے بھیجا ہوتا ہم جو ہیں وہ اگر کسی کو جو ہے وہ نوازنا چاہیں کسی کو اپنا مقرب بنانا چاہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ سونے کے کنگن پہنا کے اپنے تخت کے قریب لے آتے ہیں اور اس کے رب نے اس کو بھیجا ہے اور کوئی کنگن ہی نہیں ہے سونے کے اس کے ہاتھوں میں کوئی فرشتوں کی فوجیں نہیں ہیں اس کے ساتھ اٹو بچو کوئی نہیں ہے کوئی پروٹوکول نہیں پروٹوکول اکیلا ہی چلا کوئی پروٹوکول ہاں؟ ہماری زبان میں تو یہی اصطلاح ہوگی نا جس کی وجہ سے روب دب دبا لیکن وہ تو اللہ کے نبی ہیں نا اللہ کے نبی ہیں ان ساری مصنوعی باتوں سے کیا تعلق اللہ کے نبی کو فرعون نے بالآخر جو ہے وہ بلا لیے بلا لیے اب یہ تو خطاب ہوا اب جادوگر آگے اور جادوگروں نے آ کر پہلے ہی کیا کہا فلما سہرت کال فرعون آئینہ ان نحن قال نعم آگے پورے ملک مصر سے ہزاروں کی تعداد میں اور پہلے آگے فرعون سے کہا پہلے تو طے ہونا ہماری وجہ سے تو تمہاری خدائی قائم رہے گی <laughs> ربوبیت تو پہلے تو ہمارا بھی کچھ ہے نا سودے بازی سودے بازی پہلے کرنی ہے پہلے ہمیں بتلاؤ کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں ملے گا کیا ہمارا اجر پہلے طے کرو پہلے فیس ہوگی اس کے بعد مقدمہ لڑا جائے گا اس کے بعد ہوگا نا پہلے تو یہ طے کرو کالو لنا نال ان کو نانا غالبین کالنام اور تو اور چھوڑیے جو کچھ جو ہے وہ مال و جواہر عطا کرنا وہ تو الگ بات ہے انکم اذا المقربین تم تو میرے خاص مقرب بن جاؤ گے مقرب اب بنتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے اب جو مقرب بن جاتا ہے کہاں پہنچتا ہے اب جس کو بناتے ہیں صدر وزیر اعظم کسی کو بنا لے کہاں پہنچاتے ہیں سینٹ کے اندر کبینہ کے اندر <laughs> پہنچاتے ہیں تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے قالوا انكم اذا من المقربین قال له موسى الکو موسى علیہ السلام نے کہا اچھا پھر جو کچھ تمہارے پاس ہے پھر پھینکو ما انتم ملکو فالکو حبال و عصيهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون نارا لگایا پھر ساتھ موسیٰ آپ ذرا غور کریں سننے اور سنانے کی تو اپنی جگہ پر جو ہے لیکن فرعون کا دربار ہو اور پبلک ساری فرعون کے حق میں ووٹ دے چکی ہو اور ملک مصر کے سارے جادوگر جو ہیں وہ جمع ہوں اور نعرہ لگا کر فرعون کی فرعون کے تخت اور فرعون کے تاج کا اور فرعون کے جاہو جلال کا نعرہ لگا کالو بھی عزت فرعون فرعون کی عزت فرعون کے جلال کی قسم غالب حامی ہوں گے غالب اور اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینک رہے ہیں اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ اجدا سانپ بنے ہوئے میدان جو ہے وہ بھرا ہوا ہو اور تن تنہا موسا اور ہارون علیہ السلام کوئی دوسرا نہیں ہے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے کیا پیغمبر کا قلب ہے اللہ اکبر کیا اللہ کا یقین ہے کیا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کیا سنا تھا پر سب جو نا کس قلب نے سنا تھا پر یہ وہی قلب جان سکتا ہے اللہ کیسا یقین تھا تو نے تنہا موسا اور ہارون علیہ مسلات وسلام موسا علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمارا تو چھوٹا سا باس ہوتا ہے اوپر یا وائس چانسلر ہو جائے تو فل پروفیسر بات نہیں کرتا آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کرتا ہے جو ہاں، باقی تو چھوڑے حال کیا ہوتا صورت حال یہاں موسا علیہ السلام کو کال لہم کال کال لہم موسا موسا علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کو الکو ڈالو جو ڈالنا ہے بان تم ان کو فألقوا و حبالوں وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون فرعون کی تخت فرعون کے جلال فرعون کی عزت کی قسم غالب ہم ابھی یہ ہوا تھا فال کا موسا اصاؤ کا موسا اصاؤ اب موسا علیہ السلام نے اپنا اصا پھینکا فضا یا فرما یا فکور جو کچھ وہ گھڑ کے لائے تھے گھڑا ہوا سب گھڑا ہوا سب کو نکل گیا موسا علیہ السلام میدان صاف فل کا موسا فیضا یا فرما اب تو جمہور کی بات نہیں ہے اب دلیل کی بات ہے اب جمہور نہیں ہے اب دلیل ہے جنہوں نے دلیل کو دیکھا جنہوں نے رب کی نشانی کو دیکھا جنہوں نے رب کی نشانی کو اب دیکھ لیا اس لیے کہ جو فن کے ماہر تھے تو جادوگر تھے فن کے ماہر تھے جن کی ساری زندگیاں جو ہیں سہری سہری کے فن ہی میں جو ہیں وہ گزری ہیں اور جو جانتے ہیں کہ سحر کیا ہوتا ہے جادوگری کیا ہوتا ہے ان سے بڑھ کر کون تھا جو اس فن کے اسرار اور رموز کو جانتا ہو جو جاننے والے تھے وہ جان گئے کہ یہ کیا ہے وہ جان کے یہ کیا ہے جن پر جس پر ہم نے ساری زندگیاں جو ہیں وہ خرچ کر ڈالی ہیں اور ساری زندگیوں کا ملک مصر کے تمام جادوگر مل کر جو ہے وہ ساری زندگیوں کا حاصل لا کر جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ پھینک دیا اور لمحے کے اندر جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے آسائے موسوی نے اس کو نگل لیا تو پھر یہ موسا جادوگر تو نہیں ہے پھر جادوگر تو نہیں فعل پھر کوئی پوچھا نہیں پھر کوئی سوال و جواب نہیں ہے اب کوئی سوال و جواب نہیں کیونکہ یہ بات تو یہ بات تو مشہور ہو چکی تھی عام ہو چکی تھی کہ موسا اور ہارون کہتے کیا اس لیے تو ان کو بلایا گیا موسا اور ہارون کیا اب کچھ پوچھا نہیں اب کوئی سوال نہیں اب کوئی جواب نہیں اب کوئی دیر ہی نہیں ہے ادھر جادوگروں کا جادو سارا کا سارا جو من گھڑت تھا اسائے موسمی نے جو ہے وہ اس کو نگلا اور اللہ کی نشانی جو ہے وہ اس طرح ظاہر ہوئی کہ جس کے ہاتھ پر جس کے ہاتھ پر یہ صادر ہو رہی ہے یہ اس کا کرتب نہیں ہے یہ اس کا قصب نہیں ہے یہ اس کا کرتب اس کا قصب اس کا فن اس کی سکل اس کی مہارت نہیں ہے اگر اس کا فن ہوتا اس کا کرتب ہوتا اس کا کسب ہوتا اس کی مہارت اور اس کی اسکل ہوتی تو پھر جس فن اور جس کرتب اور جس کسب پر ہم نے ساری زندگیاں جو ہیں وہ خرچ کی ہیں اس کے مقابلے میں کبھی اس کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے یہ اس کا نہیں ہے یہ اسی کا ہے کہ جس کی طرف سے یہ آیا ہے یہ اسی کا ہے کہ جس کی طرف سے یہ آیا ہے جب یہ اس کا ہے جس کی طرف سے یہ آیا ہے تو یہ پھر اس کا رسول ہی ہے اس کا نبی ہے اور رب سچا وہ ہے فل یا سہارت برب ساجدین و موسا سارے جادوگر اسی وقت سجدہ ریز ہو گئے اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کہ ہارون اور موسا کا رب ہی جو ہے وہ سچا رب ہے فول کے سہارت ساجدین کالو آمنا بے رب العالمین رب موسا و ہارون یہ بھی کہہ دیا کہیں فرعون نہ سمجھتا رہے کہ مجھ پر ایمان لا رہے رب موسا و ہارون ہارون اور موسا کے رب پر جو ہے وہ ہم ایمان لائیں اب سیاسی چال اگلی دیکھیں ان کی اپنی سب کی ہو رہی ہے نا بڑے دربار کے اندر سب کی اس سے زیادہ خفت کیا ہوگی لیکن آگے سے کیا کرتا ہے جب دل مسخ ہو چکا ہوتا ہے جب دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے دل پہ مور جو ہے وہ لگ چکی ہوتی ہے اور جب ہدایت جو ہے وہ اب قسمت میں نہیں ہوتی تو پھر سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے کچھ نظر نہیں آتا سب کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ نظر نہیں آتا اس لیے کہ قرآن کریم ہی کہتا ہے کہ آنکھیں نہیں آنکھیں نہیں اندھی ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں اور جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو کچھ سجائی نہیں دیتا آگے سے کیا کہتا ہے ربی موس قال آمنتم قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مقام لمكرتموه في المدينه لتخرج من اعلى عالیہ فسوف تعلمون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہو بلایا میں نے ہے اور مجھ سے اجازت مانگی نہیں ہے اور میری اجازت کے بغیر موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہو اور یہ تم سب نے مل کر جو ہے تم سب نے مل کر جو ہے میرے خلاف تدبیر چلی ہے اور یہ تمہارے گروہ کا کچھ بڑا تھا اس کو تم نے پہلے بھیج دیا تاکہ ہم اس طریقے سے جو ہے آج بھی ہے نا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی یہ تم نے ڈیزائن کیا ہے یہ ڈیزائن کیا ہے ہاں، اس کو اگر آج کے لفظوں میں کہیں نا یہ تم نے پورا کا پورا ڈیزائن اس طرح کیا تھا کہ پہلے تم نے ہم جائیں گے ہم یہ پیش کریں گے اور پھر تمہیں بلایا جائے گا پھر تم نے جو ہے ہلکا سا جادو پیش کر رہے ہیں غلبہ اور پھر مل کر جاؤ آگے سے اس کا سنیے تھے انہذا لمکرم کر تم یہ تو تمہارا مکر ہے اور انہذا لکبیروں کو ملدی اور یہ تمہارا بڑا ہے تمہارا سردار یہ ہے اور تم سب جادوگروں نے مل کر جو ہے مجھے تخت سے ہٹانے کے لیے یہ سارا منصوبہ بنایا ہے یہ اپنی خفت اور اپنی سبکی کی جو ہے آپ انہی کو دیکھیے انہی کو دیکھیے کہ جو آئے تھے ایمان نہیں تھا قلب کے اندر آئے تھے تو کیا کہہ رہے تھے الغالبین پہلے یہ طے کرو کہ ہمارا معاوضہ کیا ہوگا ہمارا اجر کیا ہوگا ہماری مزدوری کیا ہوگی ہمیں ملے گا کیا اگر ہم غالب ہو گئے اب کیا ہو رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ سنو لاہور دھیان نہ دیا کنوار جلا کمن میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور پھانسی کے پھندوں پر جو ہے وہ تمہیں چڑھا دوں گا یہ دھمکی فرعون دے رہا کسی سپریم کورٹ میں نہیں جانا مقدمہ نہیں چلنا کہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کسی جگہ اسی کا فیصلہ اور وہی فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہونے والا ہے لوکت ہے کالو لا انا الا ربنا منقلبون ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ہم نے اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے اور دوسری جگہ ایمان تا قاض ایمان جب دل کے اندر پہنچتا ہے تو پھر کیا صورت حال ہو جاتی ہے فخر ایمان کا قاض جو فیصلہ کرنا ہے کر دیجئے انما نما الحیات جو کچھ تو کرے گا دنیا کی زندگی میں کرے گا نا اور کیا کر سکتے جو کچھ فیصلہ کرے گا دنیا کی زندگی کا ہوگا ایمان کا پاس اور اور ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمیں بخش دے گا اور اپنی رضا سے ہے وہ ہمیں نوازے گا یہ ایمان جب قلب کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو پھر زبان انہی جادوگروں کی کہ جن کے اندر تما اور لالچ اس قسم کا تھا کہ جس کو جھوٹا رب مان رہے تھے جس کو جھوٹا رب مان رہے تھے اور جس کے بارے میں جس کی قسم کھا رہے تھے کالو فرعون جس فرعون جھوٹے فرعون جھوٹے رب کی جس کی قسم کھا رہے تھے اس سے تو پہلے معاوضہ طے کر رہے ہیں اور جس سچے رب پر جو ہے وہ ابھی ایمان لائے ہیں جب اس کا ایمان قلب کے اندر راسخ ہو چکا ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تو سزا دینا چاہتا ہے دے لے تیرا سارا حکم دنیا ہی کے اندر چلتا ہے نے اپنے رب کے سامنے پہنچنا ہے اور ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اب قرآن کریم ہی بتاتا ہے قرآن کریم ہی بتاتا یہ تو خوش قسمت تھے وہ جادوگر کہ جن کے مقدر میں ایمان کی سعادت لکھی ہوئی تھی اور اپنے سامنے نشانیوں کو دیکھ کر سچے رب کے سامنے جھک کے لیکن اب فرعون کو دیکھیے فرعون کا تکبر فرعون کی رعونت فرعون کی سرکشی فرعون کی بغاوت فرعون کا ظلم اور فرعون کی عداوت اور زیادہ بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اب قرآن یہاں اتنا ذکر کرتا ہے کہ اس نے کہا انا ربکم العالی فاخذ اللہ نقال الاخرہ والاولا اللہ نے اس کو پکڑا پھر اللہ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اس کو عبرت بنائی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی عبرت کا نمونہ بنایا ان نفیز عبرت کا عبرت دنیا اور آخرت کی سزا میں اللہ نے اس کو پکڑا اور اس میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے دل کے اندر جو ہے وہ ڈر ہے اب اللہ نے کیسا پکڑا اللہ نے کیسا پکڑا ذرا یہ بھی قرآن کی زبان سے سن لیجئے قرآن قرآن کی زبان سے اس اس کو کو بھی سن لیجئے قرآن نے دوسری جگہ تفسیر کے ساتھ بیان کیا جب سرکشی سے بڑھ گئی تو موسا علیہ السلام پکار اٹھے ابھی تو نرمی کا مرحلہ تھا ابھی تو دعوت کا مرحلہ تھا ابھی تو دلائل اور براہین کا مرحلہ تھا لیکن جب بغاوت اور سرکشی سے بڑھ گئی اور ظلم اور دعوت میں اس نے انتہا کر دی تو اب موسا علیہ السلام کی دعا سنی ربنا انك اتيت فرعون وماله زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني ببني اسرائيل البحر فاطبهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادرى ادركه الغرق موسا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے میرے رب تو نے فرعون کو ربنا انا کا و مالا فرعون اور فرعون کے سرداروں کو اللہ تو نے دنیا میں بہت کچھ دیا ہوا ہے دنیا میں بہت کچھ دیا ہوا ہے فرعون ربنا ان کا تھا فرعون و مالا زینتم و زیب و زینت رونق و جلال دیا ہوا ہے نے فرعون اور فرعون کے سرداروں کو اور مال دیا ہوا ہے دولت دی ہوئی ہے یہی ہے نا آج بھی فرعون کے راستے پر چلنے والوں کے پاس کیا ہے اس کے علاوہ یہی چیز ہے نا آج فرعون کے پیروکاروں کے پاس کیا ہے آپ ہچکچا اس طرح رہے ہیں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے امریکہ اور امریکہ کے ہواری فرعون کے پیروکار ہیں آج فرعون کے پیروکار کون ہیں امریکہ یورپ ان کے لشکر ان کی مقتدر قوتیں سب فرعون اور فرعون کی پیروکار ہیں نا ربنا ان کا آتے ہی تو فراؤں نا فی الحیات دنیا اللہ دنیاوی زندگی میں تو نے فرعون اور فرعون کے سرداروں کو ایسا مال دیا ہوا ہے ایسی زینت دی ہوئی ہے ایسی رونق دی ہوئی ہے ایسا جاؤ جلال دیا ہوا ہے تاکہ لزیلو عن سب لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں لوگ تیری طرف نہیں آ رہے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر انہی کی طرف جا رہے ہیں مذہبی بھی انہی کی طرف انہی کی طرف تقریریں ان کے خلاف اور دوڑ انہیں کی طرف ادھر سے تقریر کی تو اسے دوڑے سفارت خانے میں پہنچے اور سیدھے وہاں اور جس کو نہیں ملا ویزا وہ اپنی تقریر کی توجیے کر رہے نہیں نہیں میں نے تو یہ کہا تھا وہ کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا پبلک کے ذرا جذبات ہوتے ہیں پبلک کے جذبات ہیں ان کو بھی ذرا ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے ہو رہا تھا یہ نہیں ہو رہا تھا ربنا انك اعطيت فرعون وماله زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا اے ہمارے تاں کے یذل عن سبيلك تاں کے تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں ربنا نتمس اموالهم واشدد على قلوبهم موسی علیہ السلام کی دعا سنیں کیا کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ان کے مال تباہ کر دے ان کے دل سخت کر دے ہمارے ہوتے اللہ ان کے سارے مال ہمیں دے دے یہی کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں کیا کیا کہیں گے نہیں بھی دیا تب بھی دوڑتے ہیں بھائی انہی کے مال لاتے ہیں بار اسلام کے غلبے کے لیے کرتے ہیں <clears throat> ہیں لاتے کے مال ادھر تقریریں ادھر مال ان کے مال انہی کے وسود اللہ اللہ ان کے مال تباہ کر دے ان کے دل اب سخت کر دے اب یہ ایمان نہ لائیں اب یہ اس مقام پر پہنچ گئے فلاں یوں یا رب العذاب العظیم یہاں تک کہ یہ عذاب کو دیکھ لیں اب عذاب دیکھیں یہ اب ان کو اپنی عذاب کی پکڑ میں لے لے انہوں نے اتنے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں انہوں نے اتنے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں ہمارے ہاں رواداری افغانستان کو ختم کر دیں وزیرستان کو ملیا میٹ کر دیں بچوں عورتوں کو تباہ برباد کر دیں رواداری رواداری روشن خیالی رواداری ذرا سب کچھ کر اب پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے رحم کرو رحم کرو ان کو کھانا تو پہنچاؤ کھانا تو نام کرو کو روکا ہوا انہوں نے نہیں ہوا ظالموں نے روکا ہوا نہیں ہے در درجے کی منافق اور ظالم ہے روکا ہوا کہاں ہے یہ تو صرف دکھانے کے لیے لیکن پھر بھی کیا کہ جو افغانستان کے اندر وہاں سے بیر اوکیانوس کے اس جہاں انسان پہنچ بھی نہیں سکتا انہی کے جادو کے کرشمے ہیں جو شیطان نے ان کو سجائے ہیں کہ جس کی وجہ سے پروازے کر کے یہاں پہنچ رہے ہیں بغیر پائلٹوں کے جو ہے وہ تباہ برباد جن کو کر رہے ہیں ویسے یہ ہو رہے ہیں کہ ان پہ رحم کرو ان تک کھانا تو پہنچاؤ کھانا تو پہنچا دو کھانے میں کوئی اختلاف نہیں کھانا پہنچاؤ ان کو چلو اسلحہ نہ لے کے جائیں کھانا تو پہنچاؤ ان کو یہ رہے تو ان کا ظلم ان سے کم ہے فرعونیوں سے کم ہے ظلم اللہ کے نبی کیا کہیں ربنت مسلام وشتد علا کنی فلا یؤمنو یہ ایمان نہ لائیں خطا یرا العذاب العلیم یہاں تک کہ یہ عذاب اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لیں قال دعوت کما اللہ فرماتے میں نے تمہاری تمہاری دعا قبول کر لی لیے دعوت فسٹ تقریبا ثابت قدم رہنا تبھی ان کی تباہ نہ کرنا ان کے پیچھے نہ چلنا سبھی اللہ وجا وزن بھی بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پھر گزار دیا دریا سے گزار دیا اللہ نے راستے بنائے یا نہیں بنائے اللہ نے راستے بنائے وسائل کس کے پاس تھے موسا علیہ السلام یا فرعون کے پاس راستہ کس کو ملا فرعون کو راستہ نہیں ملا انشاءاللہ امریکہ کو راستہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا انشاءاللہ راستہ نہیں ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں ملے گا اللہ نے راستہ دیا نا بنی اسرائیل کو بجا بھی بنی اسرائیل فعت نے کہا اچھا راستہ تو بن گیا پھر میں بھی گزروں غلاموں کے راستے پہ گزر رہے ہو غلاموں کے لیے وہ راستہ بنا ہے تم تو رب ہو رب کے لیے کہا رہا رب نے دیکھا غلاموں کا غلاموں کو راستہ مل گیا میں بھی گزر جاؤں چلو فادر پھر پہنچا جس وقت تو پھر غرق نے اس کو پکڑا نا پھر ڈوبنے اس کو خدا صاحب کو اب ڈبکیاں آ رہی ہیں اب ڈبکیاں لگی ہیں رب آلہ کو رب آلہ کو جس وقت ڈبکیاں لگی فادرہ آمن تو آمن تم میں ایمان لایا ایمان لایا ایمان لایا شور میں ایمان لایا انہو لا الہ الا لدی آمنت بھی بنو اسرائیل میں ایمان لایا کوئی لا نہیں اس الہ کے علاوہ جس الہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں ایمان لایا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں اب دیکھ رہے آمنتو انہو لا الہ الا لدی آمنت بھی بنو اسرائیل آل آن آواز آل آن اس میں تھا جبرائیل علیہ السلام پھر مٹی جو ہے نا کیچڑ وہ منہ میں ڈال رہے ہیں کہیں اللہ کو رحم ہی نہ اس پہ آ جائے لا رہے ہیں آل آن فقد آسیت قبل من من قبل وکنت من المفسدین آپ مان لائے ہیں ظالم اس سے پہلے نافرمانیوں میں ساری زندگی تو نے بسر کی ہے آج زمین پر جو ہے وہ فساد بپا کیا ہوا تھا اب ایمان لایا وکنت من المفسدین اليوم ننجیك ببدنک لتكون لمن خلفك آیا وانا کثیر من الناس لآیات لا غافلون ہم تجھے اب عبرت کا نمونہ بنائیں گے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اور تیری لاش کو بھی جائے وہ ہم بچا لیں گے لاش تاکہ عبرت کا نمونہ بنے اور دوسری جگہ قرآن فلما آ سفونا انتقم جب ہمیں غصہ دلایا تو پھر ہم نے بھی جو ہے وہ ان کا انتقام لیا اور ہم نے ان کو ایسا عبرت کا نمونہ بنا دیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ نشانی بن کے رہ گئی اس لیے فرمایا ان نفی ذالک عبرت المئی یخشا کہ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ حقیقی ایمان جو ہے وہ نصیب فرمائے